محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت صورت الزمر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بات اور اپنی نبی کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق ملے سب سے ضروری چیز دوستو عمل ہے اللہ تک نبی رہے تراسان پناہ مانگتے اللہ من قلب اللہ رکشا ومن دعاء اللہ رسما ومن علم اللہ ينفع ومن نفس اللہ تشبا چار چیزوں سے بڑی سخت کثرت سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک بات یہ تھی کہ ومن علم اللہ ينفع اللہ ایسے علم سے مجھے بچانا جو علم فائدے مند نہ ہو اور علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خود عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں یہی علم کا فائدہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت بیان کی ہے اور اس آیت میں بڑی بشارت سنائی ہے جو سننے کے بعد عمل کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد ہمارے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں مقصرت کی جنت کی رحمتوں کی مہربانیوں کی کرم نوازیوں کی ہر قسم کی بشارت سنا دے میرے ان بندوں کو کون الدین نجت او طب احسنا جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور جو لوگ سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کو بشارت تو سنائی ہی گئی اور بشارت سنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمی نے دو چیزوں کی خبر ان کو اور دی ہے پہلی تو یہ ہے اللہ نے فرمایا الا اکلین ہدا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا ہے آپ اللہ جانتے ہیں دنیا کا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ہدایت ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یہ دینا شراط المستقیم اللہ ہمیں شراط مستقیم نصیب فرما لیکن ہدایت ملی کس کو کون ہدایت سے نوازا گیا اور کون ہدایت مانگنے کے باوجود آج تک ہدایت سے محروم ہے اس کی نشانی علامت اللہ نے بیان کیا کہ جو اچھی باتیں سننے کے بعد عمل کرتا ہے سمجھو کہ اس کو تو ہدایت مل گئی ہے اور جو سنتا تو ضرور ہے لیکن عمل نہیں کرتا اپنی اصلاح نہیں کرتا سمجھ جاؤ کہ ابھی وہ ہدایت سے محروم ہے چنانچہ رب العالمین نے فرمایا اولا اکلین اللہ یہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے اور دوسری چیز جس کی اللہ نے خبر دیا وہ یہ وہ اولا اک ہوم یہی عقل مند ہیں یہی سوجھ بوجھ والے ہیں یہی سب سے اچھے عقل مند لوگ ہیں جو سننے کے بعد عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جو سننے کے بعد عمل کرتے ہیں اور اس بشارت کے مستحق ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں اسلام اسلام میں اسلام کی بڑی تعلیمات ہیں اسلام بڑا صاف ستھرا با اخلاق والا دین اسلام ہے الفت محبت کا دین ہے نبی علیہ شراب سامنے سات یہ ماجہ اور معتا امام مالک کی روایت آپ نے ساتھ مایا ان نل دین ان خورخا وہ خورق الاسلام الخیا اے لوگوں ہر دین کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے ہندو مذہب کی کوئی علامت ہوگی جس کو دیکھ کر کے پہچانتا ہے کہ یہ ہندو ہے اسی طرح سے عیسائیوں کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ عیسائی عبادت خانہ ہے یا عیسائی انسان گزر رہا ہے یہودیوں کی اسی طرح سے علامت و نشانی ہوتی ہے سکھ ہمارے سامنے ٹہلتے رہتے ہیں ان کی جی بھی کچھ نشانیاں ہیں دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے اللہ کے نبی نے آپ کے سارے چودہ سو سال قبل مسلمانوں کو آگاہ اور مسلمانوں کو متنوع کر کے یہ فرمایا تھا لوگوں سن لینا ان کل دین ان خورقا ہر دین کی کوئی نہ کوئی خاص علامت ہوتی ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے وہ خور الاسلام کل اسلام اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بھی ایک علامت مقرر کیا ہے جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے اسلام نے بھی ایک علامت متعین کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان کرما کو اس کے اندر اسلام آ چکا ہے آج فرمایا وہ فن کل اسلام الحیا اسلام کی سب سے بڑی پہچان سب سے بڑی علامت اسلام کی سب سے بڑی خوبی آج فرمایا الحیا ہے شرم حیا ہے حیا اسلام کی ایک بہت بڑی علامت ہے اگر کسی انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اتنا اس کے اندر صحیح معنوں میں پایا نہیں جاتا کیوں جس کے ذریعے مسلمان پہچانا جا سکے کہ ہاں یہ مسلمان مرد ہے یا جل گزرنے والی عورت مسلمان ہے اب یہ پڑھنے چلنے والا یہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے یہ ساری پہچان کے لیے اللہ کے رسول نے جو علامت مقرر کی ہے دوستو وہ فرمایا وہ کل اسلام الحیا اسلام کی سب سے بڑی خوبی سب سے بڑی پہچان حیا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا پیدا کر دے نبی علیہ سراط و نے حیا کی بڑی عدمت اسلام نے متعدد انداز سے حیا اور شرم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث نبی علیہ سراب سامنے شاہ فرمایا اے لوگو الحیا اے لوگو المان بدعوں و سرون شعبہ المان بدعوں و سرون شعبہ اعلی لا الہ الا اللہ وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آپ نے فرمایا اے لوگوں کی ایمان کی مثال ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یہ سمجھو ایک درخت ہے اس کی بہت ساری شاخیں ہیں ہے اور پھل والا ہے اور اس کی اپنی اپنے پتے اپنی شاخوں سے مل کر کے وہ درخت مکمل ہوتا ہے آپ نے درخت سے تشویح دی اور قرآن پاک نے بھی ایمان کو اسلام کو ایک درخت سے تشویح دی ہے انتہا کا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها في السماء تؤتي أقرها كل حين بإذن ربها رب العالمین نے بھی قرآن میں اور نبی علیہ نے احادیث میں ایمان کی تشریح اسلام کی نشان ایک درخت کے مانند دی ہے بتائی ہے اور فرمایا وہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کی سب سے وہ ایمان کی سب سے بڑی شاخ آپ نے شاخ فرمایا لا الہ الا اللہ ہے وہ ادنا اماطلا پری اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے پری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے سب سے اعلیٰ شاخ بنان کیا اور اس کے بعد سب سے ادنا درجے کی اور پھر آپ نے ساتھ میں لوگوں ول خیا او شوبت میرا ایمان اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے ساری شاخوں کا نام نہیں لیا پہلی شاخ اور ادنا شاخ ان دونوں کے بعد اللہ کے نبی نے صرف ایک شاخ کا تصویر ہے ول حیا او شوبت من ایمان لوگوں حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی نبی علیہ سرات اسلام نے سارے ساتھوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے شیو حیا کا تذکرہ کیا اس کی وجہ یہ ہے ایم حیا حیا ہی ہی مومن کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو ہر قسم کی نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور ہر برائی سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے بلکہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں ماں کل ماں کل رد ماں کل من کلو تلور اہو او من کلر اہو ماتا کل بہو امیر المنی کو مرد الخط رد ہوتا کہتے ہیں اے مومینو ایمان ایک بڑی زبر ایمان کی بہت بڑی شاخ جو ہے وہ حیا ہے یاد رکھو من کل حیا وہ کل اہو جس کی حیا کم ہو جاتی گھٹ جاتی ہے جو بے حیا ہو جاتا ہے جس کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے تو اس کا دین بھی بالکل گھٹ جاتا ہے یہاں تک کہ اور جس جس کا کا دین گھٹ گیا تکوا ختم ہو گیا جس کے اندر حیا نہ ہونے کی بنا پر امانت داری تکوا یہ ساری چیزیں گھٹ جاتی ہیں ماتا کلب اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے اس کا دل زندہ نہیں رہتا عمر فاروق رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے اندر حیا پیدا کرو اگر حیا ہے تبھی تمہارا دل زندہ ہے اگر تم بے حیا ہو جاؤ گے تو تمہارا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت نمایا صحیح مسلم و صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے ساتھ اے لوگو لال اے لوگو حیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خیر ہی رکھی ہے جس جس کے کو حیا مل گئی جس میں حیا آ گئی حیا اس کو ہر بھلائی سے مالا مال کرنے کا سبب ہوا کرتا ہے اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ساتھ ہمارا حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے المفرد مسند میں اور امام طلبی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ ہمارا اے مسلمانوں یاد رکھنا ماں کان فی شعین اللہ جانا وما کان پہنچوتی شعین اللہ شانہ او کما پانا رہے اے لوگو جس مرد میں جس انسان میں جس عورت میں حیا ہے ایمان کے ساتھ تو حیا کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ اٹھا دیا جاتا ہے بلند کر دیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک بھی لوگوں کے نزدیک بھی خالق میں بھی اس کا خالق کے نزدیک بھی اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور مخلوق کی نگاہوں میں بھی بڑا اونچے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے بڑی نیک عورت سمجھی جاتی ہے بڑا نیک انسان سمجھا جاتا ہے جس کے اندر حیا آ جائے کیوں یہ لوگوں کے دلوں میں وہ اس کی عظمت اس کی محبت حیا کی برکت سے اللہ پیدا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ماں کا نل حیا شعیل اللہ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ اس کو اس کے عزت کو دنیا آخرت میں بہا دیتا ہے وہ ماسانل شعل اللہ اور جس کے اندر حیا نہ ہو بے حیائی جس کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی ریخواساں فرماتے ہیں وہ الحیا ال شعیل اللہ شانہ اللہ شانہ اور جس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں اللہ اللہ کی نگاہ میں تو اور خار بے شرم اور بے حیا ہو ہی گیا ہے اور دنیا کے لوگ اس کو بے شرم بے حیا کہاں کرتے ہیں کسی کے نگاہ میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی تو نبی رہ کا فرمان یاد رکھو دوستو اللہ کے رسول نے فرمانا لا حیا حیا اے میں حیا اللہ تعالیٰ کے فضر و کرم سے خیر ہی خیر کا سبب بنتا ہے بھلائیاں بھلائیاں برکت کی برکت اس انسان میں ہوتی ہے جس کو حیا مل جائے اللہ تعالیٰ سب کے اندر نیک خوبی پیدا کر دے اکور کو لہٰذا وہ اکثر اللہ کل بولے الحمد للہ وقفا وسلام عباد الصفا اما بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں سب سے پہلے نبی اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو لاکھوں نبی اور پیغمبر آئے ہیں آپ نے ساتھ نمایا صحیح مسلم اور بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث اور بخاری کی تالی آپ نے ساتھ نمایا اے لوگ ادرک انما ادرک الناس من مینوتیل اون اے لوگو ہندا ادر کنا سو مینم نبوتی اونا ادارم تستا یہ فسنامہ شیخ اور کما کارا رہا تھا اے لوگوں آدم گئے اور ان کی شریعت بھی گئی ابراہیم گئے ان کی شریعت بھی چلی گئی سارے انبیاء آتے رہے اور ان کی شریعتیں ختم ہوتی رہی نئے نبی آنے کے بعد لیکن ایک بات ایسی ہے ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی چیز عطا کی تھی کہ وہ آج تک چلی آ رہی ہے اور ہم تمہیں بھی بتا رہے ہیں اور قیامت تک یہ نصیحت موجود رہے گی آپ نے ساتھ سا ساری باتیں نبیوں کی ختم ہو گئی موسا کی کوئی سنت تمہیں نظر نہیں آئے گی عیسا کی کوئی سنت نہیں ملے گی آدم اور نوح کی کوئی سنت نہیں ملے گی حضرت صالح اور شعیب کی نہ کوئی فرمان تمہیں کتابوں میں نہیں ملے گا لیکن ایک فرمان ایسا ہے جو اللہ نے باقی رکھا ہے حضرت آدم کے بعد بھی نوح کے بعد بھی اور سشع کے بعد بھی ابراہیم اور موسرا کے بعد یہاں تک کہ ایشان ہے سوراخ تک جتنے ندی آئے سب چلے گئے لیکن ایک بات ان کی ایک چیز کی جو دعوت تھی ایک نصیحت جو تھی اللہ نے باقی رکھا ہے اور قیامت تک وہ نصیحت باقی رکھے گا وہ کیا ہے سب نبیوں نے کہا ادا لم تستا یہ سسنا ماشے اگر تم بے حیا ہو جاؤ تو جو مرضی ہو کرے کرو اب تمہیں کوئی چیز روکنے والی ہے ہی نہیں ہے بے حیائی اتنی بدترین چیز کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا سے جانا لیکن یہ وسیعت کر کے جانا یہ پیغام پہنچانا ایران یہ سپنا ہماشے اے لوگو حیا پیدا کرو جب تک حیا ہے تب تو تمہارا اخلاق ہے تمہارا دین ہے تمہاری شرافت ہے تمہاری امانت و دھیانت تمہارے اندر موجود ہے اگر تم بے حیا بن گئے اب جو مرضی ہو کر ڈالو ننگے میں گھومو گے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں زمین مر گیا گیرت مر گئی ایمانی گیرت ختم ہو گئی اب بے حیا ہو جانے کے بعد تجھے کوئی چیز برائیوں سے روکنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو قبول کرنے کے توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہمارا روایت کرتے ہیں اے حیا کس کو کہتے ہیں حیا شرم کس کو کہتے ہیں ایک تو ہے بزدلی بزدلی ہے حق کہنا ہے حق پچیس بے نمازی ہیں ان میں ایک نمازی بھائی کھڑے ہو گئے اب سوچتے ہیں میں نماز پڑھوں گا تو پچیس بے ایمان ہمارا مذاق اڑائیں گے ایسا کرو کیوں موقع دے ہنسنے کا چلو ہم بھی نماز بول کر جاتے ہیں آج اللہ شرم تو ہے یہ شرم ہے یہ بزدلی ہے اسلام نے اس کو بزدلی قرار دیا ایک خاتون نکاب پوش ہے پردہ کرنے والی ہے کسی پارٹی میں نہیں جہاں سینکڑوں عورتیں بہرا بیٹھی ہوئی ہیں اب بیچاری سوچی اگر میں پردہ کرتی رہی تو سب ہم کو دیکھ کر کے ہنسیں گی اس لیے وہ بھی دھارے میں بہ گئی اس نے بھی کتاب اتارا بے حیا بن گئی یہ ہے یہ شرم نہیں ہے حیا نہیں ہے یہ بزدلی ہے جس سے رہتا ریسا پر ہم آگا کرتے تھے وہ منل بزدلی اس ہمیں بتانا بزدلی یہ ہے شریعت کی پابندی کرنے میں آپ لوگوں سے جڑے اور لوگوں کے ہمت نہ ہو اور آپ لوگوں کی طرح آپ بھی بن جائیں حیا کس کو کہتے ہیں حیا ایسی ایمانی خوبی ایسی صفات ایسی صفت ایسی ایمانی قوت ہے جو آپ کو رب کی نافرمانی کرنے سے روک دے اس کو کہا جاتا ہے حیا نبی علیہ عہیم اسلام نے اسی لیے صحیح سنب ترمیدی مصد احمد بن حمد اور اسی طرح سے شعب الایمان بن بحیقی کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے بھرے مجمے میں صحاب کرام کو خطاب کیا اور فرمایا اس اللہ حق حیا اے مسلمانوں تم اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وا کلونا حق اللہ یا للہ اللہ الحمدللہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے جتنا کہ حیا کرنے کا حق ہے اللہ کے میرے ساتھ فرمایا نہیں حیا کرنے کا حق اس وقت تک نہیں ادا ہو سکتا انسان حیا داروں میں اللہ کے نزدیک حیا داروں میں اس وقت تک نہیں شمار ہو سکتا جب تک اپنے اندر چند خوبیاں نہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے آج فرمایا پھر وضاحت کیا منیش حیا یاد رکھو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ سے اتنی حیا کرے جتنا حیا کرنے کا حق ہے پل یہاں فضل وما ول یہاں فضل بتنا وما وہاں ول پوری موتا ولا ول وہ بن اراد الآخرت ترا کا دین کل دنیا آپ نے ساتھ نمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ سے حیا کرے اور اتنا حیا کرے جتنا حیا کرنے کا حق ہے تو چار باتوں کو اپنے اندر پیدا کرے نمبر ایک فل یہاں راستہ سر اور سر سے جڑے ہوئے سارے آدا کی حفاظت کرے اپنے دماغ کو صحیح معنوں میں استعمال کرے ناجائز فکر نہ رکھے کسی کو نقصان پہنچانے برائی کرانے کرنے کرانے کا پلان کرتا ہوا نہ بیٹھا رہے اپنی آنکھوں کی حرابت حفاظت کرے اپنے کان کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے یہ ان آگا کی حفاظت کرو ان آگا کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اچھے کاموں میں استعمال کرو نمبر دو وہ چاہیے کہ اپنا پیٹ پیٹ اور سے جڑے ہوئے سارے آگا کی وہ حفاظت کرے اس میں آپ کا پیٹ آ گیا آپ کا دن آ گیا آپ کی شرمگاہ آ گئی آپ کے ہاتھ آ گئے آپ کے پیر آ گئے جسم کے پورے حصے کو نبی رہ پراسن دو حصوں میں تقسیم کیا ایک سر اور سر سے جڑے ہوئے آگا اور دوسرے پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے آدا ان تمام آدھا کو حلال طریقے سے استعمال کرے حرام چیزوں سے ناجائز سے نہ فرمانی میں استعمال کرنے سے بچے نمبر تین آپ نے ساتھ فرمایا ونجد پوری مئو تبل بھیرا چاہیے کہ خوب کثرت سے موت کو یاد کرے اور موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قبرستان میں جب سارے لوگ مرنے کے بعد تمہیں دفنا کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے خوب دبا کر کے چلے آئیں گے تو قبر کی مٹی تمہارا کیا حشر کرے گی اس کو بھی یاد کرو صرف یہ نہ یاد کرو کہ ہم ہاں، مر جائیں گے نہیں آگے پڑھوڑی موتا موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد خبر تمہارا کیا برا کرے گی تمہیں چلائے گی تمہیں سڑائے گی اور تمہیں مٹی بھی ملا دے گی اور تم پر مسلط ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی یاد کرو نمبر چار آپ نے ساتھ ومن اور جنت چاہتا ہے رب کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ آدمی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے کا تین سر حیات دنیا دنیا کی بہت ساری جیو زینت جیپ اور ٹاپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ نے ساتھ نمایا من سہاندال جس نے چار چیزیں اپنے اندر پیدا کیا ان چار چیزوں کو اپنایا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمہ پڑھنے والا امتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اتنا شرم کیا کہ جسے شرم کرنے کا حق ادا ہو گیا اللہ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے ہمارے اندر حیا پیدا کرے میرے بھائیو بے حیائیوں سے دور رہو نبی علیہ السلام کا میرے ساتھ سماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام یہ بخاری رحمت اللہ نے الادب المفرد میں اسی طرح سے امام ابن ماجہ اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہی یہ بیان فرمایا یہی ایک حدیث آپ کو اور ہم کو باحیا بنانے کے لیے کافی ہے اگر اس حدیث کو سن کر کے بھی ہم نے بے حیائیوں کو نہ چھوڑا بے حیائی دیکھنا بے حیائی بولنا بے حیائی سننا بے حیائی کے مقام جگہوں پر جانا اگر ہم توبہ نہ کر لیں تو واقعی ہمارے ایمان کا بڑا کھوٹ ہے نبی رہے تو آپ سامنے ساتھ میں لوگوں الحیا ایمان کو رینا اے لوگوں یہ حیا ہے اور یہ ایمان ہے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نے ایسے ہی جوڑ کے پیدا کیا ہے الحیا ہو پورے نہ جمیا یہ حیا اور ایمان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اور کیسے جوڑا ہے فیدا روسی فری ہوما روسی الآخر ان دونوں میں سے اگر ایک بندے نے چھوڑ دیا تو دوسرا آٹومیٹک اس کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے کیا فرمایا کے رسول نے انسان اگر بے ایمان ہے تو بے حیا ہوگا اور بے حیا ہے تو کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا کیوں وجہ کیا ہے ایمان ہو اور جمیا اے لوگوں حیا اور ایمان دونوں تعالیٰ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے ایک گیا تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکام ایمان کرتا ہے وہی چیز وہی عمل حیا بھی کرتی ہے ایمان کا کام ہے برائی سے روکنا نیکی پر آمادہ کرنا اور یہی کام حیا کا بھی ہے حیا بھی نیکی سے تو حکم دیتی ہے نیکی کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے دونوں کا کام ایک ہے دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں ان میں سے بندے نے ایک چھوڑا تو دوسری بھی جا سکتی ہے کبھی ایمان اکیلا بغیر حیا کے نہیں رہ سکتا اور نہ کبھی حیا بغیر ایمان کے رہ سکتی ہے آج دنیا میں ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے بے حیائی اختیار کیا اللہ نے ایمان سے بھی محروم کیا ہاں؟ اور جو ایمان نہیں ہے ان کو بھی بے حیائی سے محروم ہے ایمان ہاں، جو انسان ایمان رکھتا ہے سچا ایمان ہے حیا ہے وہی اصل میں ایمان بھی رکھتا ہے اپنے اندر اور حیا دار بھی ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو با حیا بنائے بے حیائی سے بچائے برائیوں سے بچائے نبی رہے پراسام نے ہاں، حیا والوں کو جنت کی بشارت دی ہے ہم میں جو بیمار ہوں ان کی سب کو شفاعت کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ادھر نہیں جو بولے بھٹکی ہی ان کو ہدایت کو لگا دے ادھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ام ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے سکون اور راحت نصیب فرما ہر بداؤں سے محفوظ کر لے ہر کتنے سے اللہ تعالیٰ بچا رکھے اور وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرما ہر بڑا سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے کے حاکم شیخ سلطان حسد اللہ اللہ تعالیٰ امن و امان سکون و راحت اور اب آپ کے نصیب فرما ہر بلا سے اللہ ان کو بچا لے ہر پریشانی کو انہیں بچا لے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جو قوم کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے باشندوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا اور ملت کا نقصان ہو الحال انہیں اچھے کاموں میں استحفال فرما اور ہر غلط کام سے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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله